کی دنیا سے روانگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا بارہ ربیع الاول متفقہ طور پر آ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا دن ہے پیدائش میں تو اختلاف بھی ہے محدثین کی رائے یہ ہے کہ نو ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں تو جو دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا دن ہو صحابہ کرام تو اس دن نڈھال ہو گئے ٹکرے ماری صحابہ کرام نے جنگلوں کو نکل گئے دیوانے ہو گئے اس لیے کہ ان کو عشق تھا محبت تھی ایک ایک صحابی نے حضور کے دیدار کے لیے سارا خاندان ذبح کرایا تھا ایک ایک صحابی نے محض ایمان کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے گھر بار برباد کیے تھے خاندان قربان کیے تھے اپنا سب کچھ کھو کر ایک کالی کملی والے کی ذات کو پایا تھا ہمارا چونکہ خرچ کچھ نہیں ہوا اس لیے ہم نے بارہ ربیع الاول کو تماشے کا دن بنایا مصنوعی کعبے بنائے اب رہا اگر بیت اللہ کی جگہ ایک کوٹھا بنائے تو وہ تو کافر اور پاکستان کے مسلمان اگر دوسری جگہ خانہ کعبہ بنا کر اس کا طواف کرے وہ مسلمان ہے پچھلے سال کا اخبار اب تک محفوظ ہے جو ہمارے یہاں ملتان میں نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہاں عورتوں کی بے حرمتی ہوئی تھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل شانو نے تمام چیزوں کی اطلاع دی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام چیزوں سے خبردار فرمایا فرمایا لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آ جائے گا شام کو مومن ہوگا ایماندار ہوگا صبح کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا یہاں تک ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منٹ پہلے آدمی کامل ایماندار ہوگا دو منٹ کے بعد اگر موت آئی تو پلے ایمان کی رتی نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی الناس زمان میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا لا يبقى من الاسلام الا رسم نئی لوگوں میں اسلام رہے گا مگر رسم اس کی لا يبقى من القرآن الا اسم نئی لوگوں میں قرآن باقی رہے گا مگر نام اس کا بجائے اس کی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے حضور کی شریعت کے تابے دار ہوتے قرآن و سنت کی غلامی کرتے اپنی مرضیات کو دین اسلام کے سامنے جھکا دیتے اور دین کا نام لے کر نبی کا نام لے کر ڈھول تما سے بھنگڑے ڈالنا ناچ کرنا باجے بجانا خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تقریباً سوا سو سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھائی برس حکومت فرمائی بارہ ربیع الاول تین دفعہ آیا مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ برس تک حکومت فرمائی بارہ مرتبہ ربی الاول کی بارہ تاریخ آئی فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ساڑھے برس تک ساڑھے دس برس تک حکومت فرمائی ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکالا ساڑھے سات برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے سن باسٹھ ہجری تک زندہ رہے انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا طلحہ زبیر حضرت خالد تمام کے تمام صحابہ کرام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا اور پانچ چار برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب سے دس برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے انہوں نے تو نہیں نکالا آؤ قرآن مجید اٹھاؤ انیسواں سپارہ پہلا رکو ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوسے پی مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے امت آئے گی لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے حضور فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کی بعد آپ کی وفات بعد ہی ایسی ایسی بدات پھیلائی اتنا شرک پھیلایا اتنی دین سے بغاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم دور آدل قرآن مہجورا او میرے پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا جنہوں نے دین کا تمسخر اڑایا جنہوں نے اسلام کی بے عزتی کی جنہوں نے توہین کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا جالنا نَبِيٍ نبی مِنَ منل مجرمی یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے آج تابے داری کرنے والے لوگ اٹھ گئے آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے آج ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے مجبور ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا اسی لیے نرالا محبت ہی کا دستور دیکھا نرالا محبتی نرالا محبتی کا دستور دیکھا وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا اچھی غلامی ہے اچھی تابیداری ہو رہی ہے جس بات کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ہیں کاش مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ ہوتا پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجے کے منافق ہو تم نے دین کو چھوڑا شیطانیت کو فروغ دیا سورت لکمان میں موجود ہے وہ میرنگا سیمئی لہو الحدیث لیو اللہ تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بنا لی دین چھوڑا تماشا اختیار کیا نبی کی سنت چھوڑی ڈھول ڈپڑے بجائے حضور کی وفات کا دن خدا کی قسم اس والا آدمی لکما نہیں نگل سکتا تجھے کیا معلوم تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے خامن کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا ہم نے اور تم نے رشتے دار ان کے جنازے دیکھے کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا حضرت سہیل سے جا کے پوچھو اب وہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبائے مدینہ منورہ ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے نماز کا وقت ہے حجر مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے نماز میں نہیں تشریف لا سکتے خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم امی اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا ابو ہریرا کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے اور کسی نے پوچھا ابو ہریرا تو آٹھ آٹھ دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے تو کئی کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی زمیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی لبینا کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں ہمارا وارث کون بنے گا آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے ہمارا وارث کون بنے گا آج مدینے کی غریب رو رہے ہیں کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے شاید آخری وقت ہے چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں عورتیں بے ہوش پڑی ہیں مرد بے ہوش پڑے ہیں خدا کی قسم ایک ایک عورت نے چار چار رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے اور حضور کا دامن پکڑ کی کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں میرا سب کچھ سلامت ہے چاروں طرف دیوانے ہیں مجبور بعد لوگ کھڑے ہیں غریب ہے جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو ورنہ پیشی یار کام آتی ہے تقریر کہیں اور گرا کر چار آنسو حال دل تب ان سے کہہ دینا دیا مجھ کو صبح کا کام تو نے کیا کروں میں کہاں جاؤں فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن کاٹ دوں گا تشریف لائے صحابہ اکرام کو بلوایا فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو میری بات سن لو فرمایا سلاد سولاد نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اوما ملکت ایمانکم غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا ہوگا کیا ارے بلال ابو ہریرا سہال سہیل اور ابو ذر غفاری فاری تو الگ رہے کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے جب چھوڑ دیا ممبر بنایا تمام کتابیں شاہد ہیں کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا رونے لگا بل بلانے لگا حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا سے پوچھا کیوں کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی لکڑی کو دکھ ہوا صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جانور روئے پرندے روئے اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا مسجدیں روتی ہیں اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے الہی وہ رونے والا کہا گیا آسمان روتا ہے سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی سو سال تک حضور کے پسینے کو اتر کی شیشی میں رکھا تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا نبی کی سنت میں بے ایمانی کی قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو ہو کے جاتی ہے پریشانی ہے صحابہ روتے ہیں فاطمہ تجارا رضی اللہ تعالیٰ کا جگر پھٹا جاتا ہے میرے ابا یہ حالت کیا بنی سیدائے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی ہیں کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے اور میرے پروردگار اب کیا بنے گا وہ ایسا صدیقہ جس نے تین مہینے تک چوبیس گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے تین مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا وہ فاطمت الزارا جس نے اپنے ابا کے ساتھ آٹھ آٹھ دن کے پھانسی کاٹے آج پریشان بیٹھی ہے دروازے پہ دستک ہوئی ہل اب خلو بل بئی کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے سیدہ فاطمہ کس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ اٹھی اور دیہاتی گوار کہیں گے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے میرے ابا بے ہوش ہے میرا جگر پھٹا جاتا ہے تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہی پاکا ہوا جواب سن لیا فرمایا لگتے جگر اور نور نظر کس کو دیہاتی کہتی ہو کسے گمار بتاتی ہو کس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو یہ تو اسرائیل ہے ملک الموت ہے آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سواد کو سکنٹ میں اجاڑ کے رکھ دے اجازت ہوئی تشریف لے آئے اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا فوراً جبریل امین آ گئے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضرت جبریل امین نے عرض کیا کملی والے جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے توجہ کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ وفا دیکھ اور اپنی دفاع دیکھ نبی کی قربانی دیکھ نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا جبریل امین نے پوچھا جنت کے کس حصے میں بنایا جائے فرمایا جا بنا کر کل میں میرا مزار امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار او جبریل میرا مزار تو تم جنت میں بنا دو گے بلال کا کیا بنے گا سہیل کا کیا بنے گا سلمان فارسی کا کیا بنے گا زید بن عارف کا کیا ہوگا جنہوں نے آنکھیں نکلوائی جن کا میری وجہ سے سارا چمڑا جلا دیا گیا ان کا کیا بنے گا کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں یہاں زمین پہ بناؤ کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے نبی نے آخری وقت میں بھی وفاداری کا کتنا بڑا امت کو ثبوت دیا ہے اگر اسرائیل نے پھر اجازت چاہی اجازت مل گئی آپ اپنا کام کریں کام کرتے کرتے ابھی گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلی گھبراہٹ تھی اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں ارے آخری وقت ہے ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا حضرت ایسا صدیقہ نے لا کے دے دیا اس کے بعد پانی پیا نہیں قریب رکھ لیا رحمت والا ہاتھ بھگو کر منہ پہ چھینٹے مار رہے ایسا صدیقہ فرماتی ہے او میرے محبوب یہ کیا بنی یہ گھبراہٹ کیسی یہ پریشانی کیسی فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے بلی اسرائیل کے دو پیغمبر دو نبی قبرستان میں گئے اور انہوں نے دعا کی لاہ العالمین ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے ہم قبر کا کچھ حال پوچھیں گے علماء کرام نے لکھا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مردہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جائے انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے وہ رو پڑا اور کہنے لگا بڑی دور کی پوچھی قبر کا حال پوچھ رہے ہو تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے کہنے لگا ہزار برس سے زیادہ میری موت کو گزر گئے آج تک میرے پیروں کے ناخون بھی کڑوے ہیں اتنی تلخی اتنا کڑوا پن موت کی وجہ سے منہ میں آتا ہے لاکھوں برس تک رہتا ہے فرمایا میری تو نہیں جانتی موت کیسی گھبراہٹ والی ہے اور کتنوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے آج ہمارے یہاں موت آتی ہے بے ہوشی یا ہوشی لڑکی کو سامنے کھڑی کرتے ہیں پہچانتا ہے کہتا ہے نہیں ماں بچی کو پہچان نہ چھوڑ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا دادا پوتے کو نہیں پہچانتا خامد بیوی کو نہیں پہچانتا بیوی خامد کو نہیں پہچانتی ایسی پریشانی کا عالم ہے موت کے وقت پہچان ختم ہو جاتی ہے مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربیع الاول کو بھی تجھے پہچانا آخری وقت میں بھی تجھے یاد کیا چاہیے تو یہ تھا کہ دن بھر بیس کے غم میں گزارتے درو شریف سارا دل پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے جس نبی کا ساری ساری رات قدم مبارک قرآن پڑھتے ہوئے کر جا گئی جس نبی نے دس دس سپارے کے رکعت میں قرآن مجید کے تلاوت کی ہے آج اس نبی کا آخری وقت ہے دیوانے پروانے پریشان ہے حضرت اسرائیل اپنا کام کر رہے تھے گھٹنوں کے قریب پہنچے تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں اور میری حالت یہ ہے کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے امت کے جن لوگوں کو تکلیف دو گے ان کا کیا تم نے دکھ دینے ہیں جتنی تکلیف دینی ہے جتنی پریشانی دینی ہے میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری حسرت ہے ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے سارے دکھ آج مجھ پہ ختم کر لے میری امت کو معاف کر دے گا سیدہ عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی نرم پڑتی چلی گئی آواز ختم ہو گئی لب حرکت کرتے تھے فرماتی ہے میں نے کان لگایا ایک ہی جملہ تھا رب غفر لی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے شاہ بے کو اطلاع ملی کہ دو جہان کے سردار کا وصال ہو گیا رخصت ہو گئے آدم صفی اللہ نہ رہے موسا کلیم اللہ نہ رہے نہ رہے وہ ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت مدینے والی سرکار اور موت دو جہان کے بادشاہ ہو اور موت مسجد نبی میں کوحرام مچ گیا سارا مدینہ مضافات مدینہ سارا عرب رونے لگا عشق تھا اس درجے کا عشق تھا صحابہ کو جس صحابی کو ناخون بھی ملا ایک ناخون ملا سو برس تک سونے کی ڈبیا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کو سنبھال کے رکھا جس کو ایک بال ہاتھ آ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ سو پانچ سو سال تک اس کی حفاظت کی اور شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو یاد نہیں میرے ہم لوگوں کے ذمے الزام لگاتے ہیں یہ کھیل تماشے کرنے والے یہ ڈھول ڈپڑے بجانے والے چورے یہ ہمارے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے نہیں ہمارے دارالعلوم جو بند میں جو ہندوستان پاکستان اور پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے دارالعلوم دوبند کے مدرسے میں ایک رومال موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوگا مبارک آپ کی پہنے ہوئے استعمال کردہ چوگا مبارک اس رومال میں لپٹا ہوا کئی سال تک رکھا رہا وہ رومال جس رومال کو نبی کا بدن مبارک نہیں نبی کے پہنے ہوئے کپڑے کو وہ رومال لگا ہے بندیوں کے مدرسے کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں آج تک رکھا ہوا ہے اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے بادشاہوں کے ذریعے ہوتا ہوا وہ رومال ان لوگوں تک پہنچتا ہے ہم تو نبی کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کا بھی اکرام کرتے ہیں اور میں نہیں جاؤ مجینے میں کتا بلی مرغی ایک جگہ بیٹھ کے چرتے پھرتے پھرتے ہیں کتا بلی کو نہیں چھیڑتا بلی کپڑی کو نہیں چھیڑتی وہ مدینے کا جانور شرم کرتا ہے تمہیں ڈول بجاتے ہو تماشا کرتے یہاں شرم نہیں آتی ہزاروں زعفران جمع کرو جو مدینے کی ہوا میں خوشبو آج ہے آج وہ تم کستوری اور مشک امبر سے نہیں پیدا کر سکتے چودہ سو سال کے بعد بھی حضور کے جسم کو نہیں حضور کے روزے اقدس سے جو ہوا ٹکرا کے آتی ہے اس میں نرالی خوشبو ہے تو حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی ہوگی اگر آپ صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماشا کر رہے ہو پرسوں ترسو بارہ ربیع الاول کو نارنگ منڈی ضلع شیخو پورے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو تم نے سنڈے نکالنے ہوئے ہیں جلوس میں اندازہ گھوڑے کھوتے اونٹ سنڈے جلوس نبی کا میں اگر تیرے بات کا جلوس نکال لوں تو تجھے ناراضگی نہیں لگے گی نبی نے قرآن دیا نبی نے حدیث دی نبی نے فرمان دیا نبی نے اللہ کا پیغام دیا اس کا اکرام کر اور ایک اور بات میں تمہیں بتلاؤں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے لکھ لو نوٹ کر لو دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی کبھی نہیں سرپرستی کرے گی یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں ڈی سی نے کی کہیں اے سی نے کی کہیں گورنر نے کی کہیں تھانے دار نے کی پتہ چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں اگر دین کا ہوتا افسر بالکل قریب نہ آتا لکھ لو یہ بات ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے یہ لہو لہب ہے یہ کھیل تماشا ہے یہ بکھیڑا ہے یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں اور نبی کی وفات ہو تو ایسے لگاتا پھرے نبی کی وفات ہو تو باجے بجائے نہ میں ایک بات پوچھتا ہوں تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو اور برابر میں میرا گھر ہے میرے بیٹے کی شادی ہو میں اگر ڈول بجاؤں آخر موت تو میں نے تو نہیں دی تیرے بیٹے کی اللہ نے دی ہے نا لیکن تیرا کلے منہ کو آئے گا کو سالم میرے بچے کو دفن تو ہونے دے ارے سامنے جنازہ پڑا ہے تو کھیل تماشے کر رہا ہے ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ادھر نبی کا جنازہ ہے اور ادھر کھیل ہو رہا ہے تمام صحابہ کرام دیوانہ وار چکر لگاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے روتے پھرتے ہیں بیٹھے ہیں دیوانے کوئی جنگلوں کو نکل گیا کوئی مدینے کی گلی میں پڑا ہے کوئی مسجد نبی میں پڑا ہوا ٹکرے مار رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے اور آ کر کے آپ کے تیرے مبارک سے چدر اٹھائی پیشانی پہ بوسا دیا اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لے گئے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی ہے پیغمبر کی ہے نبی کی ہے وہ گزر گئے وہ رخصت ہو گئے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اف ماتاؤ کلب تم لا کا کیا تم نبی کا دین چھوڑ دو گے کیا نبی کے دین میں ملاوٹ کرو گے کیا نبی کے دین میں گڑبڑ کرو گے اما یا بط محمد اگر تم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے قدمات وہ تو رخصت ہو گئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہو هو وہ زندہ ہے وہ قائم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا تقریر کی صحابہ کرام کے سمجھ میں بات آئی کچھ تسلی ہوئی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تین دن تک حضور کا جنازہ پڑا رہا بالکل غلط ہے البتہ تاخیر ضرور ہوئی کیوں کون دفن کرے سب کا حال تو غیر ہے اور فاطمہ کچھ زیادہ چھ مہینے زندہ رہی اپنے ابا کے بعد حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں ایک دن مسکراتی نہیں دیکھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہر وقت رویا کرتی تھی اور لوگوں کن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ان حضرات کو صدمہ پہنچا انہیں تکلیف پہنچی دیر ہوئی صدیق اکبر نے آ کر کے انتظام کیا اور ایک اور بات بتا دوں نبی کے غلاموں اور نبی کے جانثاروں نبی کی شفاعت کے امیدواروں توجہ کرنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات جس لباس میں ہوئی کم سے کم بارہ پیوند تھے تو چوڑا ہوا پھرتا ہے اکڑتا پھرتا ہے میرے آکار میرے سارے جہان کا آکار مولا آخری وقت میں اس حالت میں خدا کے یہاں رخصت ہوتا ہے کہ اس کے بٹن کے بجائے کانٹے چبے ہوئے ہیں اس حالت میں آپ نے مثال فرمایا اور یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت ایسا کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ کر کے پوچھا ہے یہ بیٹی کیا ہے عرض کیا ابا میں نے کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا فرمایا نا نیا کفن مجھ پہ نہ ڈالنا اس لیے کہ میں حضور کے دربار میں جا کر شرمندہ نہ ہو جاؤں فرمانے لگے ایسا یہ کپڑا کسی مدینے کی بیوہ کو دے دینا اپنا دوپٹہ بنا لے گی اپنا پردہ کر لے گی میں اس لباس میں جاؤں گا جس لباس میں ہم موجود ہوں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حال میں وشال ہوا تو سوچنے والی بات ہے جن لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا جن کو لہج جنہوں نے لہج میں اتارا اور جنہوں نے آخری دیدار کیا ہوگا تو کس حالت سے کیا ہوگا کہ اب آج کے بعد یہ چھما نظر نہ آئے تو دکھ تو انہیں پہنچا پریشانی تو انہیں پہنچی ہمیں کیا تکلیف ہو اسی لیے جب سورت اجازہ نصر اللہ کا نزول ہوا سارے صحابہ خوش تھے کہ دین کامل ہو گیا اللہ کی مدد آ گئی اور فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی لوگوں نے دیکھا اب وہ بکر علیحدہ بیٹھ کے رو رہا ہے پوچھا صدیق تجھے کیا ہوا تو کیوں رویا آج کی صورت تو بڑی خوشی کی صورت اتری ہے جو صورت نازل ہوئی راجا نصر اللہ اس میں تو خوشی ہے مگر پیغمبر کا رازدار تھا صدیق کے اکبر رونے لگا کہنے لگا ہم کا لفظ تو پڑھو فرمایا جب اسلام میں فوج کی فوج آ جائے اللہ کی نصرت آ جائے پھر آپ اپنے رب کی تصویر بیان کرے اور میں تمہیں کیا بتاؤں اس سورج سے مجھے پتا چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا اس لیے میں پریشان ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو یہ صورت نازل ہوئی وہ صدیق جس نے دن مال دولت چاند بیٹی بونجا سال کی عمر تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چھ برس کی لق جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی میں ڈالی ہے ابو بکر نے نئے آدمی آئے ہوں گے میں نے دو تین جمعے پہلے بتایا تھا کہ محبت کا پتا یوں چلتا ہے محبت کا پتا یوں چلتا ہے نعرے لگانے سے نہیں دو بیویاں گھر میں موجود ہیں چار بیٹیاں ہیں دو شادی شدہ ہیں دو ابھی کنواری ہے ایسی حالت میں رشتہ کون دے اور حضور نے مانگا نہیں صدیق نے کہا یار اللہ میری ایک تمنا ہے کہ میری کے جگر ہو تیری گھر والی بن جائے بونجا سرونجا سال کی عمر تھی جب ایسا صدیقہ کو چھ برس کی عمر کی بچی ہے صدیق نے حضور کی جھولی میں ڈالی ہے ایمان کا پتہ یہاں چلتا ہے آج کسی کے پاس بچی ہے میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں ہر آدمی تلاش کرتا پھرتا ہے گورنر مل جائے ڈی سی مل جائے کوئی سرمایہ دار مل جائے کوئی سمنگلر مل جائے کوئی کاروں والا مل جائے اور ویسے جب اب جب جب بات چلے گی تو کہے گا کہ نبی سے زیادہ محبت جتنی مجھے ہے اتنی کسی کو بھی نہیں تو عشق بڑی چیز ہے مگر اس کے صادق ہو اس لیے کہتا کہ جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں دنوں کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں لبوں پہ مور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کو ہے کتنی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لے صدیق اکبر نے جواب نہ دیا تو ناراض ہو گئے دیکھو یہ بلا آدمی میں نے بیٹی پیش کی یہ بولنا بھی نہیں <clears throat> میں نے بیٹی پیش کی یہ بولنا بھی نہیں جب حضرت ہفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ابو بکر نے بات یاد دلائی فاروق تجھے یاد ہے جب تم نے اپنی بیٹی کی پیشکش کی تھی اور میں بولنا نہیں تھا کہ ہاں یاد ہے بڑا غصہ آیا اس دن مجھے صدیق کے اکبر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے پیشکش کی تھی اور میں نے جھولی پھیلا کے دعا کر دی تھی یا اللہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے فاروق کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں چلی جائے کیسے تھے یہ لوگ یہ ہے وہ عاشق جن کو اس عاشق کہلانے کا حق ہے غزلیں گاتے ہیں سر پہ موچ نہ داڑھی جیسے پنڈت نہرو کا چاچا ہو عشق دیکھو بڑا جائے گا سر چڑھتا جائے گا عشق اور نبی کی شکل سے نفرت ہے نبی کی صورت سے پیار کر صحابہ کی صورت سے پیار کر حسین کی صورت سے پیار کر شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت سے پیار کر بہاب الحق زکریہ ملتانی کی رحیمہ اللہ کی صورت سے پیار کر شاہ رکن عالم رحیمہ اللہ کی علی احمد ہجویری بابا فریق الدین شکر گنج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خدا کی قسم ایک ولی ایسا نہیں جو نماز چھوڑتا ہو اور داڑھی منڈاتا ہو ایک بھی ولی ایسا نہیں یہ تو ہماری چودہ پندرہویں صدی ہے نا کوئی جتنی جتنا ننگا زیادہ پھرے اتنا ہی بڑا ولی اللہ اور مشکل کچھ آ بالکل ننگا جو ہے نا بالکل ننگا سر سے لے کر پاؤں تک پیچھے پیچھے پھر رہے لوگ بابا جی بابا جی بابا جی کیا بات ہے بھائی ابھی بابا جی پہنچے ہوئے ہیں ارے بابا کو تو اگاڑا پچھاڑا ڈکنے کا بھی شور نہیں بچارے کو ہے بابا تو سب کچھ دکھاتا پھر رہا ہے تجھے دیکھ کے دے گا یہ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے وہ ولیوں کو منوا ننگوں کو تو نہ منوا کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتا میں ایسے ولیوں کو مانتا ہوں میں مکہ مکرمہ گیا اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے نیک آدمی متقی پرہیزگار آدمی جس سے میری ملاقات ہوئی عالم تھا محدث تھا ولی اللہ تھا اور اگلی بات بتاؤں ناراض تو ہو گئے تھوڑے سے وہ وہ آدمی تھا چودہ اگست کو جس دن ہمارے پاکستان کا جھنڈا گڑا اسی دن پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا یہاں خیر نہیں مولانا خیر محمد صاحب کل حمزہ والے باول پور کے تھے حدیث شریف پڑھا کرتے تھے سارا دن گیوں کاٹتے خود اپنے ہاتھوں سے گا گاہتے اور طالب علم کو حدیث پڑھایا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے خلیل اللہ طواف کر رہے ہیں کلیم اللہ طواف کر رہے ہیں زبی اللہ طواف کر رہے ہیں نوح نجی اللہ طواف کر رہے ہیں آدم صفی اللہ ہے یعقوب علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام ہے ایوب علیہ السلام ہے انبیاء کرام کی جماعت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور پیچھے پیچھے آتا اللہ کا بخاری چل رہا ہے طواف میں انبیاء کے ساتھ چل رہا ہے تو فرماتے تھے کہ میں نے پوچھا شاہ جی یہ مرتبہ کیسے ملا انبیاء کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرمانے لگے بس اللہ نے یوں کریمی فرما دی کہ عطا اللہ شاہ عطا اللہ شاہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ساری عمر جیل میں کاٹ دی مصیبتوں میں کاٹ دی آگا نبیوں کے ساتھ طواف کرتا رہے تو کئی لوگ ہم ولیوں ہمارے ولی یہ ہیں جنہوں جو نماز نہ چھوڑیں جو اللہ کا قرآن نہ چھوڑیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑیں ہمارے ولی وہ ہیں ننگوں کو ہم ولی نہیں مانتے ہمیں بھابی کو دوبندی کو کچھ بھی کہو ہم ہم ننگے کو اور مشکل کچھ کچھ لینے دینے والا تو ہم نبی کو بھی نہیں مانتے صرف ایک اللہ کی ذات ہے دعا آپ کریں دعا میں کروں دعا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دعا حسین نے فرمائی دعا علی مرتضی نے کی سب نے اللہ سے مانگا تو بھی اللہ سے مانگا کر یہ تھا میری معروضات کا آخری حاصل خدا بند کریم نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم رلم پڑم چلتے رہے بلکہ عبادت دین کا مفہوم دو تین جملوں میں بتاؤں عبادت خدا کی اطاعت مصطفیٰ کی خدمت مخلوق خدا کی یہ ہے دین کا حاصل عبادت خدا کی کر بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو نظریاتی عبادت ہو یا پیسے کی عبادت ہو کچھ بھی ہو اللہ کی عبادت کر اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں قیامت تک اور بعد میں بھی خدا کی خدائی جب تک ہے میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی بھی باقی ہے وہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے یہ مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے اس کا ثانی کوئی نہیں اس کا ثانی کوئی نہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ امت جس راستے پہ چلی ہے خدا خیر کرے دس محرم کو تو وہ جلوس نکالتے تھے سیدنا حسین کا اور بارہ ربی الاول کو پانچ چار برس سے بلکہ زیادہ زور دو سال سے ہوا ہے میں لاہور تھا لاہور میں کھانا کعبہ بنایا بت بنائے اس کے چاروں طرف بت گھوم رہے ہیں بت گھوم رہے ہیں تیرے نبی نے بت توڑے تھے امتی بن کے بت بناتا تجھے شرم نہیں آتی تین سو ساٹھ بت بیت اللہ سے نکال کر باہر پھینکے خلیل اللہ نے بت توڑے حبیب اللہ نے بت توڑے حسین نے بتوں کو توڑ کر سارا خاندان تو دے دیا مگر دین پہ آس نہ آنے دی اور پھر عورتوں کو کیا چاہیے سارے شہر کی عورتیں نکل کے آئی دیکھنے کے لیے چلو بیت اللہ دیکھ کے آئیں گے عورتیں بچاری عقل مند تو ہوتی نہیں سمجھدار تو اتنی ہے نہیں ہم چڑھنے لگے سارے سور پہ تو درمیان میں عورتیں بیٹھی چڑھتی چڑھتی تھک گئی بیچاری ایک کہنے لگی سونے نبی تین کی پی سی چھپارا تے چڑھ بیٹھا سانو بھی تنگ کر گیا خدا کی قسم اپنے کانوں سے لفظ سنے میں نے تین کی پی سی جو پہاڑا تے چڑھ بیٹھا دوسری کہنے لگی یہ میں نہیں اکھی دا ہوں وہ آپ تھوڑے آئے سی لکن آئے سی کافر مار دے سن کاگو عورت کہ پھٹے منہ انہوں مارن والا کون جمیا سی اپنے فیصلے سے آپ کے مقدمے آپ سکا سکالے عقیدہ دے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے